عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی گرج اور کڑک سنتے تو فرماتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اے اللہ تو اپنے غضب سے ہمیں نہ مار اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں ہلاک نہ کر اور ایسے برے وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں بخش دے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچاس یہ حدیث ضعیف ہے